ہمت مردہ مدد خدا ہمت یہودیوں کے پنجے میں امریکی نظام ہے یہودیت ازل سے عدو اسلام ہے یہودیوں کے پاس ہے دولت کا سہارا مسلم کے واسطے شہادت کا جام ہے کامیابیوں کی منزلیں شہدا کے پاس ہیں امریکیوں کی شان و شوکت مصنوعی شہکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے کی شان و شوکت مصنوعی شہکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں مخلوق سے ڈرتے نہیں ایمان اللہ پہ تو غیروں کا دم بھرتے نہیں مشکل کشا ہر حال میں مومن کا مددگار ہے امریکیوں کی شان و شوکت مصنوعی شکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے امریکیوں کی شان و شوکت مصنوعی شکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے شیطان کی طاقت بے نظر اور مکرو دگا جہاں کی طاقتوں کا مالک کل ہے خدا رحیم ہے تیرے لیے ان کے لیے قہار ہے امریکیوں کی شان و شوکت مصنوعی شکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے امریکیوں کی شان و شوکت مصنوعی شکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے مقابلہ کیا کر سکیں گے خدا کے شیر کا سے مقابلہ جیسے مٹی کے ڈھیر کا مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے امریکیوں کی شان و شوکت مصنوعی شکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے امریکیوں کی شان و شوکت مصنوعی شہکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے مومنوں پیدا کرو پھر جذبہ ضرب کلی وہ ہو جائے گا پھر انہیں حاضر بھی عظیم کیا خدا کے واسطے یہ کام بھی دشوار ہے امریکیوں کی شان و شوقت مصنوعی شہکار ہے کاغذوں کا شیر ریت کی دیوار ہے امریکیوں کی شان و شوکت مصنوع شہکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار ہے امریکیوں کی شان و شوکت مصنوع شہکار ہے کاغذوں کا شیر ہے یہ ریت کی دیوار